www.attableek.com The Reviver of Iman حضرت مولانا احسان الحق صاحب اور مولانا عثمان کا کوشی صاحب بعد نماز اثر رائیون عالمی تبلیغی جوڑ میں بیان فرما رہے ہیں تیرہ مارچ دو ہزار اکیس من تشبه بقوم فهو منه وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن وعلموا وقال النسيان بالمعدة Thank you. اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا کچھ نہیں تھا ایک اللہ ہی تھا اللہ تمام مخلوقات سے افضل اشرف قرار دیا ورقل رقل کا لملہ ہم نے قابل تقریم تکریم بڑھایا بھلی یادوں کو اللہ نے انسان میں بہت سے خاص مقامات ہیں کسی اور مخلوق کے پاس نہیں انسان میں اللہ نے بہت ساری خواہشات رکھی ساری دنیا مل کر ایک انسان کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی knowledge be at half away. Telangana. इंसान को इस ساری دنیا کا سونا جمع کر کے ایک آدمی کو دے دیا جائے کا سونا دوسرے آدمی کے پاس رہ کو ساری دنیا کے تمام ملکوں کا بادشاہ بنا دیا ایک ملک دوسرے کے پاس رہے اس کا دے دیے چاہے گا ایک جو میرے پاس نہیں آئے گا ими é com a Santo Deus. Oscar Gonzaga. ہو رہے تھے یہ بھی مجھے ہی مل جائے دنیا مل کر ایک انسان کی کسی خواہش کو پورا نہیں کر اللہ نے دنیا کو بنایا دار یہاں آ کر انسان تیار کرتا ہے دوسری زندگی دار چلنا جتنے عمل کیے ہوں گے ان عملوں کے مطابق اس کو بدلا دیا جائے افغانستان میں منڈی میں موجود ټول ګاډي شپږ څه وي نو مانه دا ولا ګاډي کوم نور باندې خپل ګاډي کوم څنګه آی ولې دې نه دا مونږ باندې نه کوي تاسو نگرانی تبقى خلاص زمورتين ده ولا جاري ولا مش كتر في الزمن انت جيش كده بس كده ده من كنت جاب الدنيا میں آتا ہے آدمی مخصوص یہاں گران کر یہاں سے آگے چلا جاتا اگلا جہاں وہ ہمیشہ رہنے کے لیے اس لیے جو آدمی دو سیزوں میں ایک چیز کا اللہ نے حکم دے دیا اس کو بتا دے گا بے رکھوں پر اس کے لیے اللہ کے سب سے فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو دار جانا میں بعيد لما تور عليك حبيبك تقريبا آتي مكو لازم بالله آتي مكو لازم سبحان الله أغانينا خليل أغاني تقول بي خبرنا وتنور أنت كلاوي أنت كلاوي أنت كلاوي بما زوال الغرب کرنے کا حکم دے دیا گا دکھایا تھا وہ آدمی کامیاب جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کیسے نعمتوں والے گھر میں داخل کر دیا اور تکلیفوں والے گھر سے باہر رکھا دور کر دیا گیا سبزوں میں آ وہ الجنة جنگلو فاز وہ انسان فتی میں کامیاب اللہ ہم سب کو جنگل میں پہنچا ہے جس کے لیے دولت میں جانے کا فیصلہ کیا اس کو جنگل سے باہر رکھا وہ انسان ناکام اللہ کے جیل خانے میں آباد میز Thank you. حقیقت دنیا والی چیز سے کم سے مسلم دنیا میں بھی جنرل باہر کو کہتے ہیں اور جنرل میں بھی جنگل باغ کو کیسے اصل بنا شروع بات تو یہ ہے میں جو لہر ہوگی وہ جگہ بدلتی ہے பழாகிட்டு Hay una jerez que hay que Thank you.